الحمد للہ لك الحمد شکر الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد للہ بنعمته تتم الصالحات الحمد للہ ثم الحمد للہ علم الفرائض کے وہ اسباق جو اہل اسلام کے لیے ضروری ہیں مکمل ہو گئے مزید بھی کچھ اسباق ہیں جن کا تعلق علماء کرام اور طلباء سے ہے اور وہ تصحیح وغیرہ کے کچھ حسابی قواعد ہیں جن کی عام مت المسلمین کو ضرورت نہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان اسباق کو بار بار پڑھیں ایک دوسرے کو پڑھائیں اور فرضی مثالیں بنا کر ان کی مشق کریں تاکہ یہ مبارک علم آپ کے سینے میں محفوظ رہے اور اس علم کو اپنے اور اپنے متعلقین کے عمل میں بھی زندہ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت شرح صدر اور جزائے خیر عطا فرمائیں وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق ہی سیدینہ و مولانا محمد و علی علی و وسلم و بارک كثيرا كثيرا